صغیر کا علاقہ نبی نے اس کا نام لے کے فرمایا ابو فرماتے ہیں آدنا رسول اللہ الہند اللہ کے نبی نے ہم سے ہندوستان کے جہاد کا وعدہ فرمایا اللہ اکبر میرے آقا مدنی کو ان غریب مجاہدوں کی یاد اس وقت بھی رہی تھی جو آج ہندوستان میں جا کے اپنی قبریں بنوا رہے ہیں جنہیں جنازے نصیب نہیں ہو رہے مگر آقا مدنی کو یاد تھا کہ میری امت کے یہ دیوانے اس وقت میں جب یہ دنیا ہندوستان کی رقاصاؤں کے گانے اپنے گھروں میں سن رہی ہوگی جب ہندوستان کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو مسلمان اپنے گھروں کے ٹیلی ویژن پہ اپنی بیٹیوں کو دکھا رہے ہوں گے تب بھی ہندوستان میں جہاد جاری رہے گا وہ ادارا رسول اللہ غزوت الہندی اللہ کے نبی نے ہم سے غزوت الہند کا وعدہ کیا اسی غزوہ ہند پہ محمد بن قاسم چلتے ہوئے آئے اسی غزوت الہند کے اوپر تشریف لائے اسی غزوت الہند کے تحت شہاب الدین غوری تشریف لائے اسی غزوت الہند کے تحت مسلمانوں کے وہ نوجوان تشریف لائے جنہیں دنیا نہیں جانتی مگر رب جانتا ہے جن کے نام لکھے ہوئے نہیں ہے مگر ہوروں کے دلوں پہ نقش ہے جنہوں نے سومنات کے بتوں کو گرایا تھا غزوت الہند کے یہ دیوانے چلتے رہے اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا غزوت الہند اپنی شام کے عروج پہنچا پھر مسلمانوں میں سستی غفلت آئی انگریزوں نے قبضہ کیا تب اٹھارہ سو ستاون کی علماء غزوت الہند کے میدان میں نکلے تب دنیا نے دیکھا کہ انگریز بھی یہاں لرز کے رہ گیا ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع ہوا پھر شاملی کے میدان میں غزوت الہند لڑتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی نظر آئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نظر آئے حافظ ضامن شہید نظر آئے دیوبند دار العلوم نظر آیا مظاہر العلوم سہارنپور نظر سلسلہ چلتا رہا اور اور آگے بڑھ کے بالا کوٹ کے پہاڑوں تک غزوت الہند کی شوائیں پہنچی ہم پر قرضہ تھا کہ لکھنؤ سے چل کے سید احمد شہید بالا کوٹ پہنچے تھے تو تین دن پہلے ہم نے اس قرضے کی پہلی قسط چکائی ہے جب ہمارا کمانڈر حسین علاقے میں جامع شہادت نوش فرما کے ایڈوانی کو پیغام دے گئے کہ ایڈوانی سال آٹھ گزر گئے بغیر ہم بابری مسجد کو نہ بھولے ہیں نہ قیامت تک بھول سکیں گے